شعبہ نے ابو اسحاق سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اسی کے مانند اور انہوں نے اگر تم نے زندہ حالت میں صبح کی تو خیر حاصل کرو گے کہ الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 6886